بسم اللہ الرحمن الرحیم عمومی عذاب زیر نظر مضمون کا عنوان عمومی عذاب لکھتے ہوئے دل کو دھچکا سا لگا کیونکہ ایک مسلمان کے لیے عذاب سے زیادہ خطرناک لفظ شاید ہی کوئی ہو پھر عذاب بھی خصوصی نہیں بلکہ عمومی عذاب ظاہر ہے کہ یہ لفظ بہت کڑوا کثیرہ اور سخت ہے مگر حقیقت سے فرار اس سے بھی بڑھ کر عذاب ہے حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان ایک عمومی عذاب میں گرفتار ہیں یہ عذاب مسلمانوں کے ہر طبقے اور مسلمانوں کے ہر خطے پر اور مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر مسلط ہے حکام ہوں یا عوام علماء ہوں یا غیر علماء بوڑھے ہوں یا جوان مرد ہوں یا عورتیں غرضے کے ہر طبقہ مسائل اور انحطاط کا شکار ہے نہ حاکموں کو اپنے محلات میں آرام میسر ہے نہ غریب کو اپنی جھونپڑی میں دین سے فرار عام ہے اور دین پر استقامت ہاتھ میں جلتا انگارہ لینے کے مترادف ہے اللہ رب العزت پر بھروسہ اور اعتماد کا سبق دینے والے علماء بھی معاشی مسائل کا اس قدر شکار ہیں کہ اندیشہ معاش ہی سب کچھ بن کر رہ گیا ہے یہاں تک کہ اس کی خاطر ذہنی اور فکری غلامی تک اختیار کی جاتی ہے اور مال کی خاطر ہجرت کو ایک مجبوری نہیں بلکہ فخر سمجھا جاتا ہے مالدار کو مالدار ترین بننے کا شوق ہلاک کر رہا ہے تو غریب کی ایک ہی دھن ہے کہ آج نہیں تو کل وہ مالدار بن جائے گا اسی کی خاطر وہ زندگی کھپا رہا ہے کروڑوں انسانوں کی سوچ اپنے میدے کے حد تک محدود ہے اور میدا بھی ایسا کہ درست ہو کر نہیں دیتا جس کسی کی کسی بھی رگ پر ہاتھ رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دکھی نہیں مضمون کی طوالت کے خوف سے نمبر وار چند عمومی پریشانیوں اور مسائل کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک معاشی پریشانی نمبر دو باہمی نزاع اور نا اتفاقی کا عذاب نمبر تین دینی احکام اور ان کی برکات سے محرومی نمبر چار خوف و بدمنی نمبر پانچ مایوسی و امیدی